بسم اللہ الحمد لله رب واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك معزز ناظرين و سامعين ہر پیر یعنی سوموار کو آپ کے سامنے کسی ایک بدعت کا ذکر ہوتا ہے بدعت کے ذکر کرنے میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے جو یعنی بدعت سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس بدعت کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اختیار کرنے میں اس کے انتخاب کرنے میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ پہلے نماز کی بدعت ذکر ہوں گی پھر اس کے بعد فلاں کی بدعت ذکر ہوں گی ایسا کوئی ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے اس لیے آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے انگوٹھا چومنے سے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ پر درود پڑھنے کے بجائے یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ یعنی انگوٹھوں کو چومتے ہیں اپنے یا انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اور ان لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے جنہیں ہم بریلوی کہتے ہیں خطب جمعہ کے اندر نامہ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا درس کے دوران یا اس طریقے سے اذان ہوتی ہے اذان کے دوران جب نام آتا شدو ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور پھر آنکھوں پر لگاتے ہیں حالانکہ یہ عمل بدعت ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو صرف بر صغیر کے اندر پایا جاتا ہے یعنی ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں ان ملکوں کے اندر ہی یہ بدعت پائی جاتی ہے اسی لیے جب کوئی عرب دیکھتا ہے عربی دیکھتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل کیا ہے بدعت ہے کیونکہ بدعت علاقائی ہوتی ہے ممکن ہے اور ایسا ہے بہت کہ کچھ بدعتیں کسی علاقے کے لیے خاص ہوتی ہیں علاقے میں خاص ہوتی ہیں وہ بدعت کسی دوسرے ملک یا شہر میں علاقے میں نہیں پائی جاتی ہے جبکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے اور کیونکہ آپ کی سنت سب کے لیے ہوتی ہے آپ سب کے نبی ہیں اور رحمت اللہ عالمین اس لیے اگر کوئی ایسا عمل ہے جو کسی علاقے کے اندر کیا جاتا ہو اور دوسرے علاقے کے اندر وہ عمل نہ ہو یعنی اور ملکوں کے اندر کہیں اس کا ذکر نہ ہو نہ پایا جاتا ہو تو یہ بھی ایک دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ عمل بدات ہے وہ عمل بدات ہے یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے یہ مسلمہ اصول نہیں ہے لیکن ایسا عام طور سے ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رغما ان فرج الن ذکر تو الکرۃ فلم وسلم علیہ یہ سون ترمزی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے سعید الجامع میں امام الباء رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ وہ شخص دلیل ہو جائے اس کی ناخاک آلود ہو وہ رسوا ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے جس کے پاس میں ذکر کیا جاؤں میرا نام لیا جائے اور پھر میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ آدمی رسوا ہو جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا نام آنے پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا اور سب سے مختصر درود کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود کہ کم سے کم انسان یہ پڑھے آپ کا نام آنے پر یا علیہ سلاط والسلام پڑھے جیسے کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم علیہ سلاط والسلام اس کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا نام آنے پر انسان کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان اور دلیل ہے ایسے ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیر الدی ذکر تو علیہ بخیل ہوا ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑھے یہ بخیل انسان ہے کہ ہمارے اوپر درود نہ پڑھے بخیل تو ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو دولت نہ ہو یا ہو لیکن وہ خرچ نہ کرے یعنی بخیل ہوا ہے جس کے پاس مال و دولت تو ہو لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اپنے اوپر نہ خرچ کرے اہل و عیال کو پر نہ خرچ کرے وہ بخیل ہے اور ایک بخیل یہ بھی ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دے اور آپ پر درود نہ پڑھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں یہ آپ کا حق ہے آپ کے یہاں بہت سارے حقوق ہیں انہیں حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کے نام آنے پر درود پڑھنا لہذا انگوٹھے چومنا یا اس کو آنکھوں سے لگانا یہ سراسر ناجائز ہے اور یہ بدعت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ غیر مسلموں کی تشویح بھی ہے ان کی مشابہت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم جب ان کے کسی بڑے کا نام آتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کو اپنے منہ پر لگاتے ہیں اور سینے پر لے جاتے ہیں یا اس طریقے سے یعنی حرکت کرتے ہیں نصارہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلیب کا نشان بناتے ہیں تو اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل سمجھ لیجئے یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا نام آنے پر درود پڑھنے کے بجائے یہ حرکت کرتے ہیں تو جہاں یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے اور جہاں یہ بدعت ہے وہیں پر یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے اور ان کی مشابہت ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ دین کے طور پر لوگ کرتے ہیں دنیاوی چیزوں مشابہت نہیں ہے یہ کیونکہ دنیاوی چیزوں میں مشابہت نہیں منع ہے دینی چیزوں کے اندر جس کا مذہب سے تعلق ہے دین سے تعلق ہے اس سے منع کیا گیا ہے دنیاوی چیزوں میں نہیں کہ وہ کھاتے ہم نہیں کھائیں گے یا وہ کپڑا پہنتے ہم نہیں کپڑا پہنیں گے یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یا اور جو چیزیں ہیں ان میں نہیں منع کیا گیا ہے تو ان کی جو مشابیت ہے وہ دین کے اندر منع ہے اور مذہبی طور پر جو لوگ کرتے ہیں اس کا اختیار کرنا ہماری شریعت کے اندر منع ہے تو ایک تو بدعت بھی ہے نبی کے حکم کی مخالفت بھی ہے یہ بخالت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ غیر مسلموں کی مشابیت بھی ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے کچھ لوگ کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ مانوی کا حکم ہے کہ ہمارا نام آئے تو ہمارے اوپر تم کیا کرو انگوٹھا چومو یہ ساری روایتیں موضوع ہیں باطل ہیں من غلط ہیں اور علماء نے جو موضوع سے متعلق حدیثیں ہیں ان کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کی دلیل میں الفوائد المجموعہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفوائد المجموعہ فی الحادیث الحادی یعنی موضوع حدیثوں سے متعلق ان کی کتاب ہے تو اس کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ دیکھیے حدیث الفوائد المجموعہ کے اندر موجود ہے یہ جہالت کی انتہا ہے یہ ہمارے یہاں لوگ عربی زبان ساری عربی زبان کو حدیثی سمجھتے ہیں اور کسی کتاب کا حوالہ دے دیا سمجھتے ہیں کہ یہ موثق ہے معتمد ہے اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے یہ یعنی نہیں دیکھتے کہ کس کتاب کے اندر یہ موجود ہے الفوائد المجموعہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر صرف موضوع روایتوں کو امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے تنبیہ کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ساری موضوع روایتیں ہیں ان روایتوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے ان روایتوں کو بیان کرنا حرام ہے اگرچہ لوگ اسے بیان کرتے ہیں اور بہت سارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں بہت سارے علماء نے تو اس لیے اس کتاب کے اندر اس کا آ جانا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے لیکن افسوس ہے جہالت ہے یہ لوگوں کی نادانی اور علمی ہے کہ کتاب کا نام بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز کیا ہے کتاب کے اندر باقاعدہ موجود ہے جی ہاں ابھی ایک صاحب نے سوال کیا اس سے پہلے میں نے اس کا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ فتح القدیر کے اندر لکھا ہوا ہے اور تفصیل القبیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو سو مرتبہ یا یعنی ننانوے مرتبہ بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اللہ عبامن پتہ نہیں کتنی لاکھ نیکیاں دے گا کتنے لاکھ گناہ معاف کرے گا کتنے لاکھ درجہ بلند کرے گا دلیل کیا ہے تفصیل کبیر کے اندر یہ چیز فلاں سے موجود ہے یا یہ کیا نام ہے فتح القدیر کے اندر یہ موجود ہے یہ لوگ حوالے دے کر کے اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جو جاہل عوام ہے بیچارے جو نہیں سمجھتے کہ کس موضوع کی کتاب ہے تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور روب جماتے ہیں کہ دیکھیے موجود ہے باقاعدہ حوالہ موجود ہے اور فلاں کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ جب لوگ دین سے دور ہوں گے کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا تو ایسے ہی ان کو جو چاہے گا بیوقوف بنائے گا تو ہی صورت حال آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ موضوع پر مشتمل کتاب ہے الفوائد المجموعہ اس کا ذکر کیا انہوں نے اس کی دلیل کے طور پر کہ دیکھیے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لہذا یہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور یہ نہیں بیان کیا کہ امام شوقائیں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موضوع روایت سے متعلق یہ کتاب ہے لہذا وہ دلیل کیسے بن سکتی ہے دلیل وہی ہماری ہوگی جو صحیح ہو جو صحیح ہو یعنی ایسی حدیث جو قابل عمل ہو وہی دلیل بنتی ہے اور جو موضوع ہے ضعیف ہے باطل ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی لہذا یہ عمل کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور بدعت ہے یہ اور بدعت گمراہی ہوتی ہے لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں آپ کا نام آنے پر اور الحمد ہم درود پڑھتے ہیں الحمد للہ تشود کے اندر درود پڑھا جاتا ہے اور انسان صبح و شام درود پڑھتا ہے اور اس طریقے جنازے کے اندر درود پڑھا جاتا ہے دوسری تکبیر کے اندر اسی طریقے سے آپ دیکھیں اذان سے کے بعد درود انسان پڑھتا ہے یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان درود پڑھ جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے انسان صبح شام کی دعاؤں میں درود پڑھا جاتا ہے لیکن وہ درود جس کا ذکر ہے کتاب و سنت کے اندر وہ درود نہیں جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ کسی وقت یا کسی دن اس پر بھی انشاءاللہ ہم درس دیں گے بہرحال آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا اس کو آنکھوں سے لگانا یا اس طریقے سے سینے پر اسے لے جانا اپنے ہاتھ کو اس دوران یہ سراسر دین کے اندر بدعت ہے یہ آپ سے محبت کی پہچان نہیں ہے محبت کی پہچان آپ کی تباہ پیروی ہے آپ کی سنتوں پر عمل ہے آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے لہذا اور بدعت سے اجتناب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بدعت سے اجتناب کی تلقین کیا کرتے تھے نہ ہمارے کسی سے کوئی حدیث ہے نہ یہ صحابہ کا نہ ہی ام کرام کا کسی کا عمل نہیں ہے یہ صرف اور صرف بر صغیر کے اندر ایجاد کی ہوئی ایک بدعت ہے لہذا اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ عبین محمد والا علیہ وصاب اجمائین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ